ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی اور پھر آپ نے اس کے عوض میں اسے چھ اونٹنیاں عنایت فرمائی پھر بھی وہ آپ سے خفا رہا اور یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا فلاں نے مجھے ایک اونٹنی ہدیے میں دی تھی میں نے اس کے عوض میں اسے چھ جوان اونٹنیاں دیں پھر بھی وہ ناراض رہا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی یا انصاری یا ثقافی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں اس حدیث میں مزید کچھ اور باتیں بھی ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو پینتالیس یہ حدیث صحیح ہے